السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار بہادر ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اکیسویں سپارے سے ایک کہانی اکیسویں سپارے میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان کیا آپ نے سنا ہے کہ کبھی کوئی نبی گزرے ہیں جن کا نام لقمان تھا نہیں اس لیے کہ حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ کو وہ اتنے پسند تھے کہ اللہ نے ان کے نام سے قرآن میں ایک صورت بھی رکھ دی اور وہ جو اچھی باتیں کیا کرتے تھے وہ ساری باتیں بھی ہمیں بتا دیں حضرت لقمان کو لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ بہت حکیم ہیں اور حکمت والے ہیں حکمت کا کیا مطلب ہوتا ہے حکمت کا مطلب ہوتا ہے صحیح جگہ پہ صحیح بات کرنا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات تو صحیح کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ جگہ نہیں صحیح ہوتی اور بعض اوقات جگہ صحیح ہوتی ہے مگر ہماری بات غلط ہوتی ہے حکمت اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو صالحین اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کو عنایت ہوئی ہے اس کا معنی ہوتا ہے عقل مندی ذہانت دانائی فہم و فراست سمجھداری آپ جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے الحکیم الحکیم کا مطلب ہے بہت حکمت والا دانا بھی اور بینا بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قرآن الحکیم بھی کہا ہے یعنی کہ حکمت والی کتاب اب سنتے ہیں حضرت لقمان کے بارے میں حضرت لقمان کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی باتیں ملتی ہیں اور بہت زیادہ تفصیل نہیں ملتی کیونکہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ والی باتیں بتائی ہیں جو وہ اپنے بیٹے سے کیا کرتے تھے حضرت لقمان ایک حبشی غلام تھے وہ نوبا کے رہائشی تھے اب نوبا کہاں پہ ہے نوبا کا علاقہ مصر کے جنوب اور سوڈان کے شمال میں واقع ہے اور آپ پیشے کے اعتبار سے بڑئی تھے بڑئی کا مطلب جانتے ہیں جو لکڑیوں سے چیزیں بناتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ پستہ قد یعنی کہ چھوٹا قد تھا اور اونچی ناک والے موٹے ہونٹ والے تھے حضرت لقمان کسی بڑے گھرانے کے امیر اور بہت زیادہ کنبے والے نہیں تھے ہاں جو بات ان میں تھی کہ وہ بہت ہی اچھی بھلی عادتوں کے مالک تھے خوش اخلاق تھے خاموش تھے غور و فکر کرنے والے گہری نظر والے دن کو نہیں سوتے تھے صبح صبح اٹھ جاتے تھے لوگوں کے سامنے تھوکتے نہ تھے اور کوئی ایسا کام نہ کرتے تھے جو لوگوں کو برا لگے فضول کاموں سے دور رہتے تھے بہت زیادہ نہیں ہنستے تھے منہ پھاڑ پھاڑ کے اور جو بھی بات کرتے وہ بیکار بات نہیں ہوتی تھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی تھی کام ہی کی بات ہوتی تھی بہت صبر والے تھے حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے بچے دیے مگر وہ سب کے سب فوت ہو گئے مگر حضرت لقمان کبھی بھی روتے نہیں تھے وہ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی واپس لے لیے ہیں وہ بادشاہوں اور امیروں کے پاس اس لیے جاتے تھے کہ ان کو اچھی باتیں بتا سکیں ایک مرتبہ ایک نیک شخص سعید بن مسیب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے صحابی تھے انہوں نے ایک سیاہ حبشی غلام کو کہا کہ اپنی رنگت کو حقیر نہ جانو اگر کسی کا رنگ گہرا ہے تو اس کو برا مت سمجھو تین لوگ تمام لوگوں سے اچھے تھے اور تینوں کے رنگ سیاہ تھے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت بلال اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت مہجہ اور حضرت لقمان حکیم جو کہ نوبی تھے نوبی کا کیا مطلب یعنی کہ نوبا کے رہنے والے اور حضرت لقمان کو یہ ساری باتیں کہاں سے حاصل ہوئیں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرتے تھے وہ اس کے اوپر راضی رہتے تھے ایسے نہیں کہتے تھے کہ اللہ ایسا کیوں ہو گیا یہ میرا بچہ آپ نے اپنے پاس کیوں بلا لیا میں تو اسے بہت یاد کرتا ہوں یا یہ میرے پیسے ختم کیسے ہو گئے مجھے زیادہ پیسے چاہیے یا میرا گھر چھوٹا کیوں ہے مجھے تو بڑا سا گھر چاہیے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کوئی جتنا بھی شکر کرے اس کو اس سے زیادہ چیزیں ملتی ہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کیں سب سے پہلی یہ تھی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور شرک بہت بڑا ظلم ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ہی سب سے بڑا ماننا اسی کو جاننا اور اسی سے مانگنا دوسری بات جو حضرت لقمان نے کی اپنے بیٹے سے وہ یہ تھی کہ ہمیشہ اپنے اماں ابا کی بات ماننا انہیں کبھی بھی انکار نہ کرنا چاہے وہ آپ کو کچھ بھی کہیں چاہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں یا ایسی بات کر رہے ہوں جو آپ کو پسند نہیں ہے ہاں اگر وہ ایسی بات کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ کی نہیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے مگر اس کے علاوہ ہر بات جو اماں ابا کریں اس کو ماننا ہے اور پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا اے میرے بیٹے پیارے بیٹے لاڈلے بیٹے نماز قائم کرو نماز کبھی نہیں چھوڑنی اور لوگوں کو اچھی بات کا بتاؤ اور بری بات کا بھی بتاؤ کہ وہ اس سے دور رہیں اور پھر اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آ جائے یا کوئی آپ کا دل دکھائے تو اس کے اوپر صبر کرو کیونکہ صبر ہی انسان کو بہت اوپر پہنچا دیتا ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے ایک اور بھی بات کہی جانتے ہیں کیا انہوں نے کہا کہ لوگوں کے سامنے اپنے گالوں کو مت پھلا کر رکھنا ایسے اپنا منہ بنا کے جیسے ہر وقت غصے میں ہوں یا ہم کوئی بہت بڑی شے ہوں اور پھر زمین پر بھی اکڑ کر نہیں چلنا جتنا مرضی ہم زمین پر اکڑ کر چلیں ہم پہاڑوں جتنے لمبے نہیں ہو سکتے ہم تو انسان ہی رہیں گے آرام سے چلنا چاہیے پیر مار مار کے نہیں اور مسکراتے رہنا چاہیے منہ پھلا کے نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ خوشی سے رہتا ہے مسکرا کے ملتا ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے مگر اگر وہ کسی سے ایسی غلط طریقے سے بات کرتا ہے اور اکڑ کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی ایسے لوگ پسند نہیں ہیں دیکھا اچھے ساتھیوں حضرت لقمان نے کتنی اچھی باتیں بتائیں اپنے بیٹے کو حکمت صرف انبیاء کے پاس نہیں ہوتی عقل مندی صرف اللہ کے پاس نہیں ہوتی اور نہ ہی عقل مندی کا تعلق کسی کی خوبصورتی سے ہے یا بدصورتی سے یہ تو وہ نعمت ہے جو ہمیں اس وقت مل سکتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے پکی دوستی کر لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ حضرت لقمان کی نصیحتوں پر غور کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ